بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نمبر ون عبادات کی بنیاد توحید ارشاد ربانی ہے الا والدون الذاریات اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ سورة النحل اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور تاغوت کی بندگی سے بچو نیز ارشاد فرمایا نیز ارشاد باری تعالی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صورت الاسراء اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی اللہ کی بندگی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور جیسا کہ اللہ جلشانہ نے فرمایا وَعْبُدُ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 یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کیونکہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی اور تم بے حیائی کے کاموں کے ظاہر ہو یا پوشیدہ قریب نہ جانا اور جس کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق اور جائز طریقے کے ساتھ اس اللہ نے تمہیں ان باتوں کی ہدایت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو انتہائی بہترین اور پسندیدہ ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا پورا کرو بے انصافی نہ کرو ہم کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے اور جب بات کرو تو انصاف کی کہو وہ تمہارا رشتے دار ہی ہو جھکاؤ سے کام نہ لو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو بد عہدی نہ کرو اس اللہ نے تمہیں ان باتوں کی ہدایت کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلنا کہ وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے دور کر دیں گے اس اللہ نے تمہیں اس بات کی ہدایت کی ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدی پر سوار تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا اے ماز کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندو پر اور بندو کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بندو پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور بندو کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ جو بندہ شرک کا مرتکب نہ ہو وہ اسے عذاب نہ دے معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو لوگ لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اور عمل کرنا چھوڑ دے اخراجہ ہو مسائل پوائنٹ نمبر فسٹ جن و انس کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے پوائنٹ سیکنڈ عبادت سے اصل مراد توحید ہے کیونکہ جملہ انبیاء اور ان کی امتوں کے درمیان یہی بات متنازع تھی پوائنٹ تھرڈ جو شخص توحید پر کار بند نہیں اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کی اور صورت الکافر ان کی آیت عبد اور جن کی تم پرستش کرتے ہو میں ان کی پرستش کرنے والا نہیں ہوں کا مفہوم بھی یہی ہے پوائنٹ فورتھ اس سے باست انبیاء کی حکمت کا بھی پتہ چلتا ہے پوائنٹ ففتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر امت کی طرف ان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے گئے پوائنٹ سکس تمام انبیاء کا دین یعنی ان کی دعوت کا محور اور مرکزی نکتہ ایک ہی تھا اور وہ توحید ہے پوائنٹ سیونتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ تاغوت کے ساتھ کفر اور اس کا انکار کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت ممکن نہیں اور اسی معنی میں اللہ کا یہ فرمان ہے فَمَنْ يَقْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَوْ فِسَامَ لَهَا سورة البقرہ سو جو شخص تاغوت کا انکار کری اور اللہ تعالیٰ پر ایمال آئی در حقیقت اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا ہے جو ٹوٹنے والی نہیں ہے پوائنٹ ایٹ تاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے پوائنٹ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صلف صالحین کے نزدیک سورہ انعام کی مذکورہ بالا تین محکم آیات کی کس قدر اہمیت اور عظمت ہے ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو دس احکام اور ہدایت ہدایات دی گئی ہے کہ جن میں سے اولین ہدایت شرک سے ممانت ہے پوائنٹ ٹینتھ سورہ بنی اسرائیل الاسراء کی محکم آیت میں اٹھارہ مسائل بیان ہوئے ہیں جن کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنے مندرجہ ذیل فرمان سے کیا ہے لا تجعل مع اللہ آخر فتق ادا مضموم مخضولہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا ورنہ ذلیل اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہو گے یعنی ان مسائل میں سب سے اولین حیثیت توحید کو دی گئی ہے جیسے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ اختتام بھی توحید پر ہی کیا ہے وَلَا تَجْعَلْ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَحَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا سورة الاسرہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا لینا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور اللہ کے دربار سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مسائل کی اہمیت پر تمبی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ذَلِكَ مِمَّا إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ سورة السرا یہ ان دانائی کی باتوں میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی کی ہے پوائنٹ الیونتھ سورة النساء کی وہ آیت جو حقوق عشرہ کی آیت کہلاتی ہے کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید بری ان الفاظ سے کیا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيَّا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ پوائنٹ ٹویلتھ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسیعت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت فرمائی تھی پوائنٹ تھرٹینتھ ہمارے یعنی بندوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے پوائنٹ فورٹینتھ اور بندے جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے تو ان کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے پوائنٹ ففٹینتھ حدیث مذکور میں بیان شدہ مسئلہ کا اکثر صحابہ کو علم نہ تھا پوائنٹ سکسٹینتھ کسی مصلحت کے پیش نظر علم کو چھپانا جائز ہے پوائنٹ سیونٹینتھ کسی مسلمان کو ایسی خبر دینا مستحب ہے جس سے وہ خوش ہو پوائنٹ ایٹینتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت پر بھروسہ کر کے عمل ترک کرنے سے ڈرنا چاہیے پوائنٹ نائنٹینتھ اگر مسئول کو کسی بات کا علم نہ ہو تو اس کے متعلق اللہ و رسول عالم یعنی اللہ اور اس کے رسول سراسم بہتر جانتے ہیں کہے پوائنٹ ٹونٹی ٹونٹی کسی کو علم سکھانا اور کسی کو محروم رکھنا بھی جائز ہے پوائنٹ ٹوئنٹی ون اس حدیث سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تواز اور انکساری کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر ہونے کے باوجود گدھے پر سوار ہوئے اور اپنے پیچھے ایک دوسرے شخص کو بھی سوار کیا پوائنٹ ٹوینٹی ٹو سواری پر اپنے پیچھے کسی دوسرے کو بٹھا لینا جائز ہے پوائنٹ ٹونٹی تھری اس حدیث سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے پوائنٹ ٹوئنٹی فور اس حدیث سے مسئلہ توحید کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے باب نمبر ٹو توحید کی فضیلت اور توحید کا تمام گناہوں کو مٹا دینا ارشاد ربانی ہے الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سورة الأنام اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم شرک سے آلودہ نہیں کیا ان کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہے اور حضرت عباد بن عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اس کے رسول اس کا کلمہ جو اس اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا اور اس کی طرف سے بیجی ہوئی روح تھے اور جو شخص اس بات کی بھی گواہی دے کے جنت اور جہنم برحق ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بہرحال جنت میں کرے گا کھاوا اس کے اعمال کیسے ہی ہو صحیح بخاری و صحیح مسلم اور صحیح ہین ہی میں حضرت عطبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو محض رضاء الہی کے لیے اللہ کا اقرار کرے دوزخ پر حرام کر دیتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے میرے پروردگار مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیے جس سے میں تجھے یاد کروں اور اس کے ذریعے سے تجھے پکارتا رہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے رب یہ کلمہ تو تیرے سب بندے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر ساتھو آسمان اور ان کی مخلوق بجز میرے اور ساتھو و زمین ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ ان سب سے وزنی ہوگا ربا ابن حبان والحاکم وصحہ ہو اسے ابن حاکم اور اسے ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور سنن ترمیزی میں حسن سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لائے پھر اس حال میں تجھ تو مجھ سے ملاقات کرے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں اسی قدر تیری طرف مغفرت و بخشش لے کر آؤں مسائل پوائنٹ ون اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے پوائنٹ ٹو اللہ تعالیٰ کے ہاں توحید کا بہت زیادہ ثواب ہے پوائنٹ تھری ثواب کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید گناہوں کا کفارہ بھی ہے پوائنٹ فور اس تفصیل سے سورہ انعام کی آیت ایٹی ٹو کی بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے پوائنٹ فائیو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو پانچ امور مذکور ہے ان پر غور و تدبر کرنا چاہیے پوائنٹ سکس حضرت عبادہ اور حضرت رضی اللہ عنہما دونوں کو جمع کرے تو ان سے لا الہ الا اللہ کا معنی مزید واضح ہو جاتا ہے اور جو لوگ اس دوکھے میں مبتلا ہے کہ محض زبان سے کلمہ توحید کا اقرار نجات کے لیے کافی ہے ان کی غلطی بھی واضح ہوتی ہے پوائنٹ سیونتھ حضرت اتبا رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مذکور شرط بھی قابل توجہ ہے پوائنٹ ایٹ انبیاء کرام بھی اس کلمہ کی فضیلت جاننے کے محتاج تھے پوائنٹ نائن یہ امر بھی قابل غور ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ تمام آسمانوں اور زمینوں سے وزنی اور باری ہونے کے باوجود بہت سے کلمہ لوگوں کے ترازو حل کے ہوں گے پوائنٹ ٹین اس میں یہ سراحت بھی ہے کہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی ساتھ ہے پوائنٹ الیون آسمانوں اور زمینوں میں مخلوق آباد ہے پوائنٹ ٹویلو اللہ تعالیٰ کی بھی اوصاف صفات ہے جبکہ اشاعرہ کا عقیدہ اس کے برعکس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بعض صفات کا انکار کرتے ہیں پوائنٹ تھرٹین جب آپ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عطبان رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے ان الفاظ کہ جو شخص محض رضائے الہی کی خاطر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دیتا ہے سے شرک کو چھوڑنا مراد ہے محض زبان سے کلمہ پڑھ لینا نجات کے لیے کافی نہیں پوائنٹ فورٹین یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول کہا گیا ہے پوائنٹ ففٹین یہ بات بھی قابل پہچان ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کا کلمہ ہے تاہم یہاں خصوصی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کہا گیا ہے پوائنٹ سکسٹین اگرچہ روح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خصوصی طور پر معلوم ہوا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی روح قرار دیا گیا ہے پوائنٹ سیونٹین جنت اور جہنم پر ایمان لانے کی اہمیت اور فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے پوائنٹ ایٹین اس تفصیل سے حضرت عبادہ رضی عنہ کی حدیث میں ہے علامہ کان من العمل کا معنی بھی متعین ہو جاتا ہے کہ انسان کی جنت میں جانے کے لیے اس کا صاحب توحید ہونا شرط ہے پوائنٹ نائنٹین قیامت کے روز اعمال تولنے کے لیے جو میزان قائم کی جائے گی اس کے دو اس کے بھی دو پلڈے ہیں ہے پوائنٹ ٹوینٹی اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے الوجھ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جس کا معنی چہرہ ہے یعنی یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے البتہ لئی سکمت بھی شعی ان کی روح سے ہم اس کی کیفیت سمجھنے سے قاصر ہے باب نمبر تھری حقیقی مواحد بلا حساب جنت میں جائے گا ارشاد الہی ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین سورة النحل بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے لیے پیشوا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یکسو تھے وہ مشرقین میں سے نہیں تھے نیز ارشاد ہے سورة المؤمنون اور اہل ایمان وہ ہے جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے حسین بن عبد الرحمن اور اللہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر تھا کہ انہوں نے کہا گزشتہ رات ٹوٹنے والا ستارہ تم میں سے کس نے دیکھا تو میں نے کہا میں نے پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس وقت نماز میں مشغول نہیں تھا بلکہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا تھا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو پھر تم نے کیا کیا میں نے کہا میں نے دم کیا تھا انہوں نے مجھ سے پھر پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا میں نے تو میں نے جواب میں کہا کہ ہمیں شعبی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے اس کی بنا پر میں اس کی بنا پر میں نے دم کیا تھا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سوال کر دیا شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہیں کیا بیان کیا تھا میں نے جواب دیا کہ انہوں نے ہمیں بریدہ بن حسیب عنہ سے مروی ایک حدیث بیان کی کہ نظر بد اور زہری کسی زہریلی چیز کے کاٹنے کے سوا کسی اور صورت میں دم نہیں یہ سن کر سعید بن جبیر رحمۃ اللہ نے کہا جس نے جو سنا پھر اس پر عمل کیا اس نے بہت ہی اچھا کیا البتہ ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی میرے سامنے بہت سی امتیں پیش کی گئی میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے اور کسی کے ساتھ ایک دو آدمی ہے اور میں نے ایک نبی ایسا بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی ایک بھی امتی نہیں تھا اسی اسنا میں میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت نمودار ہوئی میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے پھر میں نے ایک اور بہت بڑی جماعت دیکھی مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ان میں ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے اتنی بات فرمانے کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور گھر تشریف لے گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان خوش نصیب ستر ہزار افراد کے بارے میں قیاس آرائیہ کرنے لگے بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوئے ہیں اور بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو عہد اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی ذکر کی اتنے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرا سے آگاہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرواتے ہیں نہ علاج کی غرض سے اپنے جسم داغتے ہیں نہ بد لیتے ہیں اور وہ صرف اپنے پروردگار پر ہی توکل کرتے ہیں یہ سن کر اکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان میں سے ہے اس کے بعد ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا میں رضی اللہ عنہ تم پر سبقت لے گیا ہے اس روایت کو بخاری مسلم یہ الفاظ مسلم کے ہیں البتہ بخاری کے الفاظ مختصر بھی ہیں اور مفصل بھی ترمیزی اور نسائی نے روایت کیا ہے مسائل پوائنٹ نمبر ون یہ کہ توحید کے بارے میں لوگوں کے درجات و مراتب مختلف ہیں پوائنٹ ٹو تحقیق تحقق توحید کے مطلب کی وضاحت ہے پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدہ و ستائش فرمائی ہے کہ وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے اور ان کا دامن شرک آلودگی سے پاک تھا پوائنٹ فور اللہ تعالیٰ نے اس بات پر حضرت حضرات اولیاء کرام کی بھی مدہ فرمائی ہے کہ وہ شرک سے بیزار تھے پوائنٹ فائیو دم اور جسم داغنے کے طریق علاج کو ترک کرنا توحید کا اعلیٰ درجہ ہے پوائنٹ سکس ان اوصاف کا احاطہ کرنا ہی در حقیقت توقل ہے پوائنٹ سیون اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علم کے گہرائی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بلند پایا مراتی و مناسب انہیں محض عمل کی بدولت حاصل ہوئے ہیں پوائنٹ ایٹ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خیر اور نیکی کے کاموں پر کس قدر حریص تھے پوائنٹ نائن اس سے امت محمدیہ کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ امت بلندی درجات اور کثرت تعداد کے لحاظ سے تمام امتوں سے برتر اور افضل ہے پوائنٹ ٹین اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کی فضیلت بھی عیا ہوتی ہے پوائنٹ الیون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام امتیں پیش کی گئی پوائنٹ ٹویل ہر امت کو اپنے اپنے نبی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ اٹھایا جائے گا پوائنٹ تھرٹین دعوت انبیاء کو بالعموم تھوڑے لوگوں نے قبول کیا پوائنٹ فورٹین جس نبی کی دعوت پر ایک شخص بھی ایمان لایا وہ اکیلا ہی آئے گا پوائنٹ ففٹین اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ کثرت تعداد پر مغرور اور قلت تعداد پر پریشان نہیں ہونا چاہیے پوائنٹ سکسٹین نظر بد اور زہریلے جانور کے کاٹے کا دم کرنا جائز ہے پوائنٹ سیونٹین سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے قول یعنی جس نے اپنی شنید کے مطابق عمل کیا اس نے اچھا کیا سے صلف صالحین کی علمی گہرائی کا پتہ چلتا ہے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلی حدیث دوسرے حدیث کے خلاف نہیں پوائنٹ ایٹین صلف صالحین ایک دوسرے کے بیجا تعریف سطح سے پرہیز کیا کرتے تھے پوائنٹ نائنٹین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت اکاشہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمانا کہ کہ تو ان میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے دلائل اور نشانیوں میں سے ایک دلیل اور نشانی ہے پوائنٹ ٹونٹی اس حدیث سے حضرت اکاشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی معلوم ہوئی پوائنٹ ٹونٹی ون اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت تصریح کی بجائے اشارہ و کنایہ میں گفتگو کرنا جائز ہے پوائنٹ ٹونٹی ٹو حضرت اکاش رضی اللہ عنہ کے بعد دعا کی درخواست کرنے والے شخص کو احسن انداز میں بٹھا دینے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ و احسن اخلاق کے مالک تھے باب نمبر فور شرک سے ڈرنے کا بیان ارشاد ربانی ہے ان اللہ ان یشرک به ویغفر ما و ذلك لمن یشاء سورة النساء بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی وجنوبنی و بنی انبود سورہ ابراہیم اور اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا اور حدیث شریف میں ہے مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری مسند احمد اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے شریک کو پکارتا ہو تو وہ جہنم رسید ہوگا صحیح بخاری حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا اور جو اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم رسید ہوگا صحیح مسلم مسائل پوائنٹ ون شرک سے ڈرنا چاہیے پوائنٹ ٹو ریاکاری بھی شرک کی ایک قسم ہے پوائنٹ تھری ریاکاری شرک ازگر ہے پوائنٹ فور نیک لوگوں پر باقی گناہوں کی نسبت ریاکاری کا زیادہ خطرہ ہے پوائنٹ فائیو جنت اور جہنم انسان کے قریب ہیں پوائنٹ سکس ایک ہی حدیث میں جنت اور جہنم کے قریب ہونے کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے پوائنٹ سیون مرتے وقت شرک نہ کرنے والا شخص جنت میں جائے گا اور جسے شرک کرتے ہوئے موت آئی وہ جہنم رسید ہوگا اگرچہ وہ بہت بڑا عابد و زاہد کیوں نہ ہو پوائنٹ ایٹ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے اپنی اور اپنی اولاد کے لیے بتوں کی عبادت سے محفوظ رہنے کی دعا کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب انہن اضللن کثیر من الناس سورہ ابراہیم یعنی اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے کہہ کر اکثریت کی حالت سے عبرت حاصل کی ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا پوائنٹ ٹین امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیان کے مطابق ان آیات و احادیث میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے پوائنٹ الیون اس باب میں شرک سے محفوظ رہنے والوں کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے باب نمبر فائیو لا الہ الا اللہ کی گواہی کے لیے لوگوں کو دعوت دینا ارشاد ربانی ہے قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سورہ یوسف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دے کہ میرا اور میرے پیروکاروں کا راستہ تو یہی ہے کہ ہم سب سمجھ بوجھ کر اللہ کی طرح بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کرتے وقت فرمایا تم اہلی کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو تم انہیں سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دینا ایک اور روایت میں ہے کہ تم انہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید کی دعوت دینا بس اگر وہ آپ کی یہ بات مان جائے تو انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہے پس اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان جائے تو پھر انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے اصحاب ثروت سے وصول کر کے ان کے فقراء غربا میں تقسیم کر دی جائے گی بس اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان جائے تو ان کے عمدہ اور قیمتی مال لینے سے احتیاط کرنا اور مظلوم کے بد دعا سے بچنا کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں اخرجاہ فی صحیح ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اور حدیث میں ہے کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو پرچھم دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں اس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح دے گا چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم رات بھر قیاس آرائیہ کرتے رہے کہ پرچھم کسے دیا جا سکتا ہے صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے ہر ایک کی یہی خواہش اور امید تھی کہ پرچم اسے ہی ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہے بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب مبارک ڈالا اور دعا فرمائی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مکمل طور پر یوں تندرست ہو گئے کہ گویا انہیں کچھ بھی تکلیف نہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچھم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھما دیا اور ارشاد فرمایا اطمینان سے ابھی روانہ ہو جاؤ اور خیبر کے میدان میں پہنچ جاؤ پھر سب سے پہلے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں انہیں بتانا اللہ تعالیٰ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بدولت ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے یہ سعادت انتہائی قیمتی سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے مسائل پوائنٹ نمبر ون آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعین کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ خود ہدایت پر آ جانے کے بعد دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرح بلاتے ہیں پوائنٹ ٹو اس باب میں اخلاص نیت کی ترغیب ہے کیونکہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دعوت الحق لے کر اٹھے ہوئی اور وہ اس میں مخلص نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگوں کو بالعموم اپنی ذات کی طرح بلاتے ہیں پوائنٹ تھری دعوت کے کاموں میں بصیرت سے کام لینا فرض ہے پوائنٹ فور حسن توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک مانا جائے پوائنٹ فائیو شریک کی ایک خرابی یہ ہے کہ شرک کی خراب شریک کی ایک خرابی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے گالی اور اس کی ذات میں عیب اور نقص ہے پوائنٹ سکس اس باب کا ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کو اہل شرک سے دور کر دینا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرک نہ کرنے کے باوجود ان کا ساتھی بن جائے پوائنٹ سیون جملہ واجبات دین میں سے سب سے پہلا واجب مسئلہ توحید ہے پوائنٹ ایٹ بشمول نماز تمام امور دین سے قبل توحید سے تبلیغ کا آغاز کرنا چاہیے پوائنٹ نائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یوحد اللہ اور کلمہ اللہ اللہ کی شہادت و گواہی کا معنی و مفہوم ایک ہی ہے پوائنٹ ٹین کچھ لوگ اہل کتاب ہونے کے باوجود کتاب یعنی توحید سے کما کا باخبر نہیں ہوتے یا جاننے کے باوجود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے پوائنٹ الیون دین کی تعلیم تدریجن دینی چاہیے پوائنٹ ٹویلو سب سے پہلے اہم ترین اور بعد ازا بتدریج اہمیت والے مسائل بیان کرنے چاہیے پوائنٹ تھرٹین اس میں زکوٰۃ کے مصرف کا مصرف کا بھی بیان ہے پوائنٹ فورٹین معلم کو چاہیے کہ وہ متعلم کی شبہات کو بھی دور کرے پوائنٹ ففٹین زکوٰۃ میں عمدہ اور قیمتی مال لینا منع ہے پوائنٹ سکسٹین مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے پوائنٹ سیونٹین مظلوم کی و بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں پوائنٹ ایٹین سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اولیاء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جن مشقتوں بھوک اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا وہ تمام دلائل توحید میں سے ہے پوائنٹ نائنٹین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ کل میں یہ پرچم ایسے شخص کو دوں گا جو آپ وسلم کی علامات نبوت میں سے ہے پوائنٹ ٹوئنٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں لعاب ڈالنا اور ان کا فوراً صحت یاب ہو جانا بھی علامات نبوت میں سے ہے پوائنٹ ٹوئنٹی ون اس واقعہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی عیاں ہوتی ہے پوائنٹ ٹوئنٹی ٹو اس واقعہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت اور فضیلت بھی واضح ہے کہ وہ ساری رات یہ سوچتے رہے کہ پرچم کس خوش نصیب کو ملے ملنے والا ہے اور اس خیال میں وہ فاتح کی بشارت بھی بھول گئے پوائنٹ ٹوئنٹی تھری اس سے ایمان بالقدر بھی ثابت ہوتا ہے کہ پرچم ایسے شخص کو مل گیا جس نے اس کے لیے کوئی کوشش یا خواہش نہیں کی اور کوشش کرنے والے اس کے حصول سے محروم رہے پوائنٹ ٹوئنٹی فور حضرت علی رضی اللہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان علی رسول کا کہ اطمینان سے روانہ ہو جاؤ میں آداب جنگ کی تعلیم ہے پوائنٹ ٹوینٹی فائیو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنگ سے بیشتر دعوت اسلام دینی چاہیے پوائنٹ ٹوئنٹی سکس لوگوں سے اولین خطاب ہو یا قبل ازی دعوت اور جنگ ہو چکی ہو ہر دو صورت میں قبل از جنگ دعوت اسلام مشروع ہے پوائنٹ ٹوئنٹی سیون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل ارشاد کے ان پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے وہ انہیں بتانا سے معلوم ہوا کہ اسلام کی دعوت حکمت و دانائی کے ساتھ پیش کرنی چاہیے پوائنٹ ٹوئنٹی ایٹ مسلمان ہو کر اسلام میں مقرر کردہ حقوق اللہ سے روشناس ہونا چاہیے پوائنٹ ٹوئنٹی نائن معلوم ہوا کہ جس شخص کے ہاتھوں ایک بھی شخص ہدایت پا جائے اس کے لیے بڑا ثواب اور بڑی عظمت ہے پوائنٹ تھرٹی اس سے فتویٰ پر قسم اٹھانے کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے باب نمبر سکس توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب ارشاد ربانی ہے اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب ان عذاب ربك كان محذورا سورة الاسراء یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ ذریعہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون اس کے قریب تر ہو اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف رہتے ہیں بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے اور ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إلا الذي فطرني فإنه سيحدين وجعلها كلمة باقية في أقبه لعلهم يرجعون سورة الزخرف اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں میں ان سے بیزار ہوں ہاں میں صرف اسے مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہنمائی کرے گا اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے نیز فرمایا اتخذوا ورحبانهم اربابا من دون اللہ سورة توبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی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 اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے آئندہ ابواب اسی باب کی تشریح ہے مسائل پوائنٹ ون اس میں سب سے اہم مسئلہ توحید اور کلمہ لا الہ اللہ کی تفسیر ہے جسے متعدد واضح آیات و احادیث سے بیان کر دیا گیا ہے پوائنٹ ٹو دلائل توحید میں سب سے پہلی آیت صورت الاسراء بنی اسرائیل کی ہے جس میں ان مشرقین کی تردید ہے جو مسائب و مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صالحین و بزرگان کو پکارتے ہیں اس آیت میں صاف صاف بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا ہی شرک اکبر ہے پوائنٹ تھرڈ ان دلائل توحید میں سے ایک دلیل سورہ برات التوبہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں فرمایا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو رب بنا رکھا تھا جبکہ انہیں صرف اور صرف ایک الہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا حالانکہ اس آیت کی واضح تفسیر جس میں کوئی اشکال یا ابہام نہیں یہ ہے کہ اہل کتاب اپنے علماء اور بزرگ بزرگوں کو مصیبت اور مشکل میں پکارتے نہیں تھے بلکہ عمل معصیت میں ان کی اطاعت کرتے تھے پوائنٹ فورٹین پوائنٹ فور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا تذکرہ ہے جو انہوں نے کفار سے کہی تھی کہ میں تمہارے معبودوں سے بیزار اور لا تعلق ہوں ہاں میرا تعلق صرف اسی سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفار کے معبودان باطلہ سے اپنے رب کو مستثنہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ کفار سے اس طرح کی برات و بیزاری اور اللہ تعالیٰ کی موالات و محبت ہی کلمہ لا الہ اللہ کی تفسیر ہے چنانچہ فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام یہی پیغام اپنے پیچھے اپنی قوم میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے پوائنٹ فائیو ان دلائل میں سے ایک دلیل سورہ بکرہ کی وہ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق بیان فرمائی ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے شریکوں سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑی محبت تھی مگر ان کی یہ محبت انہیں مشرف بھی اسلام نل کر سکی ذرا غور کرے کہ جب اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ سے محبت کرنے والوں کو مسلمان شمار نہیں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر شریکوں سے محبت کرنے والوں یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف غیر اللہ سے محبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا پوائنٹ سکس ان دلائل میں سے ایک دلیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان بھی ہے کہ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اور معبودان باطلہ کا انکار کیا اس کا مال اور خون جان محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب یعنی باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے یہ ارشاد مبارک ان بڑے دلائل میں سے ایک ہے جو کلمہ لا الہ اللہ کے معنی و مفہوم کو صحیح طور پر واضح کرتے ہیں کہ اس کلمہ کو محض زبان سے ادا کر لینے سے مال و جان کو امان و تحفظ نہیں مل جاتا یعنی اس کلمہ کو محض پڑھ لینے سے یا اس کی معنی اور لفظ کو جان لینے یا اس کے محض اقرار سے امان نہیں مل جاتی اور نہ اللہ وحدہ لا شریک لہو کو محض پکانے سے امان و تحفظ حاصل ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب تک معبودان باطلہ کا کفر و انکار نہ کیا جائے امان نہیں مل سکتی یاد رہے کہ اگر کسی نے ان باتوں میں سے کسی میں بھی ذرا سا شک یا توقف کیا تو اس کی جان اور مال کا کو تحفظ و امان حاصل نہیں ہو سکے گا یہ مسئلہ کس قدر اہم اور عظیم ہے اور کس قدر واضح ہے اور مخالفین کے خلاف کتنی بڑی قاطع دلیل ہے